ایک انسانہ سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے اہتمام بھیڑیے کے بہانے کی محض ایک مثل ہے ورنہ اسے تو اسے تو کسی بہانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی طاقت کسی جواز یا بہانے کی محتاج نہیں ہوتی وہ جب اور جسے چاہے دبوچ لے اور چیز پھاڑ ڈالے تاریخ میں اس کی انگنت مثالیں مزدور مقتدرہ طبقے کمزوروں کو دبوچتے ہوئے سیٹ آئے ہیں اسی طرح طاقتور بادشاہ کمزور بادشاہوں کی عزت و آبرو کو اپنے پاؤں تھلے رونتے آئے ہیں یہی نہیں اس علاقے کے پہلے سے مظلوم عوام کا بھی کبھی قیمہ بناتے آئے ہیں بدقسمتی دیکھیے چوری خور مورخی نہیں آتے وقتوں کے چھتر گرفتہ لوگ بھی جائے جے کار کرتے آئے ہیں کسی کو تفریق اور ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ان کے اصلی چہروں کو سامنے لا کر عوام کو ان سے متعلق بتا سکیں عوام کو خبر بھی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ان کی جذباتی وابستگی ان بھیڑیوں سے وابستہ رہی ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر ذکر نے اس بہانہ تلاش کر میری عزت افزائی کا اہتمام کیوں کیا بہانہ تلاشنے کی ضرورت ہی نہ تھی میں تو پہلے ہی بے بھیڑ سے بھی کم تر درجے پر فائز ہوں وہ یہ کہ میں رات گئے پیشاب کے لیے اٹھا وہ سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی واپس آ کر چار پائی پر لین گیا اسی لمحے اٹھی گرجنے بسنے لگی میں حیران ہو گیا کہ آدھی رات کو مجھ سے ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے جو جو یہ بھوکنا شروع ہو گئی میں نے پوچھا آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو یہ قتل غارت کا بازار گرم کر دیا ہے سب کچھ کر گزرنے کے بعد بھی پوچھتے ہو گئے کون سی غلطی ہوئی کیا غلطی ہوئی میں نے دوبارہ سے عرض کیا کہ بتا دینے میں کیا حرچ ہے میرا سرانہ نیچے گر پڑا تھا تم نے اٹھایا تھی اس پر پاؤں رکھ کر گزر گئے اس میں آخر لڑنے والی کون سی بات ہے یہ کوئی بات ہی نہیں کتنے معصوم بات بھر رہے ہو جب میں گیا سرحنا گرا نہیں تھا جب واپس آیا تو گرا پڑا تھا نیند کے غلبے میں تھا چار پانچ پر کر لٹ گیا یہ بات غلط ہے کہ میں نے اس پر پاؤں رکھا رکھ کر رکھا ہے یا رکھ کر گزرا ہوں حیرت کی بات ہے کہ یہ تو سوئی ہوئی تھی اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں پاؤں دے کر گزرا ہوں گویا جاگ رہی تھی اور جانتی تھی کہ آدھی نیند میں سرانہ نہیں اٹھاؤں گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا باقی راتیں سی کل کے لے آنا میں گزر گئی صبح ہی اٹھتے ہی کہنے لگی تمہیں میری صحت کا سرا برف احساس نہیں پوچھا صحت کو کیا ہو گیا کہنے لگی جو تم نے پیٹھی والے نان لا کر دیے تھے اس کا ایک ٹکڑا گلے میں پھنس گیا ہے میں کچھ ابھی نہیں جو مجھ پر وہی اتر آتی کہ ایک ماں بار نان کا ٹکڑا گلے میں پھنس جائے گا جو یہ آخری فیصلہ کرنے پر اتر آئے گی نان کے ٹکڑے کے گلے میں پھنسنے میں میرا کوئی عمل دخل ہی نہ تھا خیر مجھے ٹکڑا نکلوائی ادا کرنا پڑی باہر سے واپسی پر چار پائی پر لیٹ گیا لیٹ باہر سے واپسی پر چار پائی پر لیٹ گئی جیسے بڑا آپریشن کروا کر آئی ہو بیمار کی دیکھ بھال اور خاطر مدار سے میں آ پڑی میں اس خوف سے لڑتا رہا کہ اگر کوتاہی ہو گئی تو اس سے دہلیز امریکہ کے کلسٹروں کی زد میں آ جاؤں گا شکریہ جناب